میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا لبوں سے کچھ نہیں کہوں گا پھر آگے کہتے ہیں کہ میں وہ التجا ہوں یہ یہ کیسی التجا ہے یہ کیسی التجا ہے التجا کرنے میں گم ہے سرکار کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں پر لبوں سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں سماعت کیجیے شیر سمجھ میں آیا تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا یہ کیسی التجا ہے فرماتے ہیں اقبال عظیم میں لب رحمت کھلا گئے دربار مصطفیٰ میں اور بن مانگے مل لگا گئے دلبار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا گئے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل لگا گئے دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں میں دل کو ڈھونڈتا ہوں اور دل کو ڈھونڈتا گئے دربار مصطفیٰ میں اور آنسو جو پیگے لگے گے سب حال کے گے یہ لب یہ لب کون کھولتا گئے دربار مصطفیٰ میں میں لب کشا نہیں ہوں بولو میں لب کشا نہیں گو مل کر بولو میں نہیں گو کہہ دو سبحان اللہ آج اس دنیا میں اگر ہمارے تعلقات کسی بڑے آدمی سے ہو جائیں کسی بڑے ایسے آدمی سے ہو جائیں جس کی بہت بات ہو تو ہم فخر کرتے ہیں کہ مجھے ایسا آدمی جانتا ہے جس کی بہت بات ہے اقبال عظیم کو کون جانتا ہے سماعت کیجیے فرماتے اقبال عظیم کہ طیبا کے سب بھکاری پہچانے ہیں مجھ کو اس پیبا وہ پیبا وہ مدی کونے میں جے گئے جس کا دیدار مومن کی میرا جے گئے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اس استحبا کے سب بیکاری گے مجھے کو ارے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھے کو خبر نہیں تھی اقبال بار کو اپنی اور نات پڑ رہا روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا میرے سرکار کے جیسو میرے سرکار